حضرت ابو حارث بن ربعی سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تازہ پکی ہوئی کھجوروں اور نیم پختہ یعنی گدر کھجوروں کو نبیز بنانے کے لیے اکٹھا نہ کرو اور نہ منقع اور خوش کھجور کو ملاؤ ان میں سے ہر ایک کی نبیز جدا جدا بنا لو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستانوے